العظيم اللہ کا قرآن ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی آیت ایسا سبق عطا فرماتا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں ایمان والوں کو پریشان نہیں ہوتا میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اللہ کے دین کی دعوت دی دین کے مختلف شعبوں کو اللہ کے نبی نے اب مدینہ منورہ میں شروع کیا کہیں دین کا پڑھنا پڑھانا تھا جس کو عام طور پر ہم مدرسہ کہتے ہیں کئی دین کے لیے دعوت اور کے لیے جو ہے بھیجنا تھا مختلف علاقوں میں طرح طرح کے وفود بھیجے دین کی تعلیم کے لیے طرح طرح اللہ کے نبی نے دین کی دعوت کا کام کیا میرے دوستو لیکن اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ چیزوں کو دی ایک دین کے ساتھ دین کی تبلیغ دوسروں تک دین پہنچانا اور دین کا تعلیم و تعلق کا کام کرنا دین کے سیکھنے سکھانے کا کام کرنا یہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا فریضہ ہے اللہ اللہ اللہ شام نے پہ نبی نبی صلی علیہ وسلم کی بہتر بہتر کا تذکرہ فرمایا فرمایا ہے ہے اور کے بارے میں یہی کہ لوگوں یہ تعلیم کتاب و حکمت دیں میری نبی کے بہت بہت سے مناسب ہیں بہت سے کام ہیں لیکن اللہ نے سب سے پہلے لوگوں پر فرمایا ہے من اللہ علیہ بعث من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة یہ نبی کے فرائض بتائیں یعنی قرآن کو پڑھانا قرآن کی تعلیم دینا اور لوگوں کے تزکیہ کا پاک صاف کرنا جس کو تزکیہ نفوس نفوس کہتے ہیں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں تو روحانی کا علاج کرنا نبی کی ذمہ داری اور امت کو کو کہ یہ یہ یہ یہ بیماری بیماری ہے ہے ہے ہے اس اس اس کا کا علاج علاج تذکیہ نفوس کہتے ہیں اور اسی طرح میرے دوست ہو اللہ بربانی کا کام تعلیم کتاب و حکمت دینا یعنی قرآن کی مضامین کو سمجھانا یہاں قرآن کے الفاظ کی تلاوت نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی قرآن کے الفاظ کو پڑھائے امت کو سکھلائے کہ صحیح قرآن کیسے پڑھا جائے گا یہ نبی کی ذمہ داری نبی صحیح قرآن پڑھانا سکھاتا ہے اور صرف قرآن پڑھانا ہی نہیں سکھاتا بلکہ فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کی تشریح کرنا قرآن کے مضامین کو بیان کرنا جن کو تعلیمی کتاب کہا ہے اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ نبی کا کام یہ بھی ہے کہ احادیث کی روشنی میں نبی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو دین کی ایک مستقل شرعی حیثیت ہے اور احادیث کے بڑا پہلو کو دین پر چلنا مشکل ہے کہ نبی کے فرائض بیان فرمایا میں نے تذکیہ نفوس کا بیان کر دیا کہ تذکیہ نفوس بھی نبی کی ذمہ دار ہے یہ اللہ کے نبی نے کام شروع کیا لیکن ہر دور میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسنا ڈالتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نبی یہ کام نہ کرے اور نبی اور نبی کے چاہنے والوں کو مداح کرنا اٹھا کرنا ان کا تمسر آنا اڑانا یہ ہر دور پہ آنا یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہیں جو غیبی اطلاعات ہیں کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس سے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے جس کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ورنہ یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں اس کے باوجود کچھ لوگ میرے کو ہمیشہ ایسے ہوا کرتے ہیں جو یہ دین کا مذاق اڑانا دینی منارس کا مذاق اڑانا اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا میرے کو ہر طور پہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف تھے اور یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ اللہ کے نبی کا آخری غزوہ ہے اور یہ تقریباً سن نو ہجری میں پیش آئے اور اللہ کے نبی کو اس کے لیے شام کی سرحد تک جانا پڑا تبوک شام کی سرحد کے قریب ہے کوئی علاقہ وہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں اور بہت بڑی تعداد اللہ کے نبی کے ساتھ تو اس میں بات ہے کہ شام کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا اس کے مسلمانوں کا مقابلہ تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے جو نام کے تو مسلمان تھے جتنا ہمارے یہاں بھی آج بہت سے نام کے مسلمان ہیں لیکن ایمان ہے یا نہیں میرے دوست کو یہ پتہ چلتا ہے زبان کی نکلی بھی گفتگو کہ کس کے اندر ایمان ہے کس کے اندر ایمان نہیں ہے زبان انسان کی بتلاتی ہے دل کی بات زبان پر آ جایا کرتی ہے

اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں واقعی خطرہ ہے اپنے ایمان کا اور وہاں جا کے تم برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور برداشتی بدلو گے نہ جاؤ اللہ تعالیٰ شاہ نے نبی کو قرآن پاک میں کہا آپ اللہ عن کریم علیم تعالیٰ اے نبی اللہ نے آپ کو معاف لیکن آپ نے کوئی جار دین کو نہ جانے کی کہ تو ویسے ہی نہ جاتے آپ کہتے بھی کہ نہیں جانا ہے تمہیں تب بھی نہیں جاتے کیونکہ یہ یہ یہ تو بہانے بنا رہے تھے مقصد ان کا نہیں تھا کہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے ایمان کا خطرہ خطرہ ہے ہے اور اور وہاں وہاں کی عورتوں کو اس لیے جانا نہیں چاہتے اپنا ایمان بچانا چاہتے یہ بات نہیں ہے اپنی کی وجہ سے وہاں جانا نہیں چاہتے اس لیے آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے یہ تھا آپ نے کوئی اجازت نہیں

لیے ہم چلتے ہیں تاکہ جاسوسی کریں مسلمانوں کے بارے میں معلومات رکھیں کہ یہ شرطیں کیا اس لیے بہت مقابلتی انسان ہو گئے اپنے ایمان نفاق کو چھپاتے ہوئے اب تو کہتے ہیں مناسب ساتھ جاتے تھے تو وہاں جا کے کیا کرتے تھے کہ جہاں کچھ لوگ ملے کچھ لوگ مسلمان جمع ہو گئے آپس میں شروع ہوئی تو کبھی نبی کا مذاق بنانا شروع کر دیا کبھی قرآن کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کبھی اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ ایمان والے بھی اسی طرح اپنا ایمان کو گئے ان کا ایمان تو تھا ہی نہیں یہ تو منافق لوگ تھے لیکن نام کے مسلمان تھے نماز بھی پڑھتے تھے زکات یہ دیتے اللہ کے نبی جب اپیل کرتے تھے جہاد کے لیے مال دینے کی اس میں مال بھی دیتے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں جا رہے ہیں لیکن اندر سے ان کا باطن ایسا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں اس لیے اب بیٹھے ہیں گدار آدمی اب اس میں کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا تاکہ مسلمان مشکل ہو جائیں مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو مادلہ آگے دے گئے یہ ان کا کام تھا وہی مادلہ قرآن خود ان کا حال ایک جگہ بیان کرتے ہوئے اسی صورت پہ فرمایا ہے ان میں سے بعض وہ بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جو نبی نبی نبی کو کو دکھ دکھ دیتے دیتے اور کیا کے کے خلاف خلاف باتیں باتیں کرتے کرتے قرآن جب کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری باتیں ہم اللہ کے نبی کو پہنچائیں اللہ کے کے کے کے نبی نبی کو اطلاع کریں گے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے تھے آپ خلاف خلاف خلاف قرآن دین تو فوراً کہتے ہیں ہوا بولوں یہ تو کان کے دھکے ہیں ہم جو جا کے کہہ دیں گے ہماری مان لیں ہم کہہ دیں کہ یار اللہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہم نے یہ بات غلط کہہ رہے ہیں ہم نے اس طرح کی بات کوئی کی نہیں اللہ جل شاہ کو اشار فرماتے ہیں کہ فوراً اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہوا بولوں کہ نبی تو کان کا بچہ ہے نبی کے کان کا اعتبار ہی کوئی نہیں وہ تمہاری سننے لے گا ہم جا کے کہیں گے تو ہماری سنے گا اور ہم قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہم آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بلا کی قسم بلا کی قسم ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ تو اللہ کے نبی ہماری قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے ہماری بات کو مان لیں گے اللہ نے شام نے ان کو جواب میں خیال فرمایا کل وہ خرید اے نبی ان سے کہہ دیئے ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ نبی تمہاری بات کا ایک بار کر لیں نبی کا کان کا کچرا ہونا ان کے لیے بہتر ہے ورنہ نبی اگر ان کے جو الفاظ ان سے نکلتے ہیں یہ بوتل ہو جاتے ہیں کہ اس لائق ہوتے ہیں کہ گردن کاٹ دی لیکن کیونکہ آپ کے سامنے آ کے ہرے بہانے تلاش کرتے ہیں طرح طرح کی باتیں گفتگو کر کے آڈر پیش کرتے ہیں اور کبھی کوئی آڈر پیش کرتے ہیں کبھی کوئی آڈر پیش کرتے ہیں اس اس اس لیے لیے اللہ اللہ اللہ اللہ جل جل جل جل شان شان شان شان کو کو کو کہہ رہے ہیں ہیں نبی نبی نبی کا کا کا طرح کاٹ بچہ ہوں نہیں تمہارے بہتر تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری جان جان سے بچ جاتی ہے ہے ورنہ ورنہ کبھی نہ بچے موت یقینی ہو ہو لیکن یہ یہ کرم اور اور فضل کہ ہر بات مان لیتے تو تو چاہے تم تم سب قتل کے ہاتھ نے فرمایا نے دوست نبی نبی نبی کے کے کے سامنے سامنے سامنے اتر کر کر دیا جان گئی لیکن اللہ جل شام کہتے ہیں کہ کہ ان کو کو خطرہ یہ رہتا ہے جھوٹ بول جھوٹی قسمیں کھا لی اپنی جان بچ گئی لیکن اگر اللہ نے کوئی صورت اتار دی اللہ نے ہمارا کول کھول دیا اللہ نے کہہ دیا کہ نبی ایسے ہیں

ہمارے دل میں کیا بات ہے یہ بات سامنے نہ آ جائے اللہ کا قرآن اتر آیا اب وہاں کوئی کابل نہیں ملے گی وہاں کوئی بہانہ اور ادھر نہیں چلے گا وہاں تو اللہ کی بات ہوگی ہر حال میں سکتی ہوگی اس لیے فرمایا اللہ کے اللہ شاہ کہ پولیس کا ان سے کہہ دو گھٹا کرتے رہو دین کا مذاق اڑاتے رہو جو کرتا ہے کرتے رہو ان اللہ اللہ مخرج ما کنتم تحذرون تمہارے دلوں کی کی بات بات کو کو نکال کر کر رہے رہے رہے گی گی اندر جو ہے باہر آ اور دنیا پتہ چل گا کہ یہ لوگ ہیں کیا یہ ایمان والے ہیں ہیں ہیں ہیں یا یا منافق یہ یہ کافر مسلمان تو فرمایا ان ان اللہ اللہ مخرج ما کنتم تحذرون کے دل کی بات کو نکال کر چھوڑیں گے اور فرمایا کبھی آپ کے پاس جب بانٹنے کی شکایت پہنچ گیا کہ یا یار ملا نے یہ دیا ان یہ دیا ان نے دیا آپ ان سے بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کی تم نے جن کا مذاق اڑایا ہے تم نے میرے خلاف ایسی باتیں کی ہیں تم نے قرآن کے بارے میں ایسی بات کی ہیں آپ جب ان سے پوچھتے ہیں بڑا انسان کا اگر آپ ان سے سوال کریں یہ ضرور ضرور یہ کہیں گے ان نوا کنہ نہ ہو وہ یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر تھا تھا وقت کٹ نہیں رہا ہم ہم نے نے کہا کہا چلو کھیل ہی ہی کرتے تھوڑی دیر مشغول رہتے ان باتوں میں میں یہ تو کی باتیں تھیں آپس مشغول رہنے والا معاملہ تھا باقی دل دل دل میں میں میں ہماری باتیں کوئی تو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی بات کو پورا سچا سمجھتے ہیں دل میں ہمارے اندر کچھ نہیں تو انما گنگا نبوہ وننعب ہم ذرا مشغول رہنا چاہتے تھے تاکہ سفر کر جائے تاکہ بات چیت میں سفر پورا ہو جائے وننعب اور یہ پوچھ کر رہے تھے ذرا بنا ہو رہے تھے تھوڑا آپس میں ساتھی میں بنا کر رہے تھے بس یہی ہمارا مقصد تھا اور اپنے مقصد تھے اللہ جل شان کو جواب ارشاد فرماتے ہیں قل ہم اللہ و آیاتی و رسولی ان کو دستاتی ہوں کیا اللہ ہی رہ تمہیں بنا کرنے کے لیے یا اللہ کی آیات بھی کرنے کے لیے رہ یا اللہ کا رسول ہی تمہارے پاس کرنے کرنے کے کے رہ گیا دنیا میں اور اور اور کوئی چیز نہیں تمہارے تمہارے لیے فرمایا لا لا یہ عذر عذر کرتے ہیں کو نہ کرو قد کفرتم بھی تم کافر ہو چکے اللہ بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اس مذاق اور ٹھٹھا سے نبی کا مذاق اڑانے سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے دین کی باتوں کا مذاق اڑانے کے رسول کا مذاق اڑانے کے تم کافر ہو گئے کتنے واضح انداز کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہو کل اب اللہ وہ آیات ہی وہ رسولی ہی ان تم دستہ ہو کہ اللہ کی آیات اس کے رسولی میں ڈنڈا کرنے کے لیے رہتے لا تعتذروا عذر نہ کرو قد كفرتم بھی تم کافر ہو چکے تم نے ایمان کا اظہار ضرور کیا تھا لیکن یاد رکھو کہ تمہارے ایمان کے اظہار کے بعد اللہ تمہارے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ ان باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس لیے میرے دوستوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے دین کی کسی بات کا مذاق نہ ہوتا ہے دین کی کوئی کتنی بات اتنا سے اتنا بات ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے اس لیے میرے دوستوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جن کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں بعض مسلمانوں کو دیکھا گیا گاڑی کا مذاق بنائیں گے میں ماد اللہ ایسا بھی مسلمانوں سے سنا گیا کیونکہ دیکھو اس کی گاڑی دیکھو بکرے کی طرح ہی اللہ معاف فرمائے کہ یہ کی گاڑی بکرے کی طرح ہی میرے دوستو اللہ کے نبی کی سنت کا اس طرح مذاق اڑانا اللہ نے فرما دیا کہ قد بسر تم بادہ ایمان تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد اور اسی طرح میرے دوستو علماء نے لکھا ہے کہ پردے کا مذاق اڑانا قرآن کی جس سے پتی ہے پردے کے ہم پردہ نہیں کروا رہے اپنے گھروں گھر والوں کو ہم شریف پردہ کو نہیں کر رہے یہ ہمارا گناہ ہے اپنے گناہ کا اقرار کریں

کفر کے علاوہ انسان کو ایمان سے خارج کر دے گی اور یہ اللہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اللہ کے قرآن کا مذاق اللہ کی با اللہ کا مذاق اللہ کے دین کا مذاق اللہ کے رسول کا مذاق یہ سارے مذاق اور ٹھٹے اور استحصال اور بھائی انسان کو کافر بنا دے اس لیے بالکل گناہ کار کون سب ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے ایمان کو خاتمہ فرمائے ہم سب گناہ گار تو ہیں لیکن گناہ گار گناہ اپنے کو گناہ گار سمجھے ایمان باقی رہتا ہے لیکن اگر کبھی بھی گناہ گار اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھے اور ماد اللہ دین کا استحصا اور بلا کو اکٹھا کرے وہ یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں ایمان والا ہے آج اخباروں میں آ رہا ہے اخباروں میں ہمارے ایک وزیر جو ہے وہ تعلیم نشریات کے جو وزیر ہیں انہوں نے دین کی باتوں کا مذاق اڑایا کلم کھلا مذاق اڑایا ان کی بھی ادبی محنت کراچی میں ہو رہی تھی اس میں بیان کر رہے ہیں اور بیان میں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں نام کو نہیں دیا والے طور پر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر حال میں پانچ پکڑ اسپیکر مل جاتا ہے اس میں وہ اسپیکر میں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں یعنی مراد کا آزاد یعنی آزان جو ہے وہ پانچ وقت مسلمان اسپیکر میں دیتا ہے وہ ان کو گوارا نہیں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی اور پھر کیا کہتے ہیں کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ لوگ ایسے ہیں تو مسلمانوں کو تعلیم کیا دیتے ہیں موت کا منتظر موت کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ایسی کتابیں پڑھاتے ہیں مسلمانوں کو اور ایسی کتابیں پڑھا کر مسلمانوں کو تین دنیا سے دور کرتے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کو ایسے خیالات لے کے آتے ہیں جو خیالات جو ہیں عام طور پر ہمیں دینی دنیا کی ترقی سے روک دیں لیکن یعنی ان کے نزدیک کو کتابیں پڑھنا یا پڑھانا جن میں اللہ کے نبی کی احادیث ہے موت کے بعد کے منظر بیان کیے گئے ہیں اور موت کے بعد کیا ہوگا یہ بیان کیا گیا ہے ان کے نزدیک ماد اللہ یہ گویا ایک بہت بڑی جہاد ہے اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم صدقہ بھی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم زکات بھی دیتے ہیں ایسی لاکھوں یونیورسٹیوں کے اندر لاکھوں طلبا کو جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں یعنی دینی مدارت کو جہالت کی یونیورسٹیاں کا میرے دوستوں دینی مدارت اگر جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں تو سب سے پہلے مان اللہ اللہ کے نبی نے مدرسہ قائم کیا تھا وہ اللہ کے نبی معاذ جہارت کی روشنی قائم کرنے والے تھے اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے ایسے لوگ جو تین جتنا میرے دوستوں بنتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور سننے والے پر تالے بجا رہے ہیں ان کا اپنا ایمان بھی برباد ہو جائے جو سننے والا اس پر مذاق اڑائے گا اور اس پر تالی پیٹے گا یعنی اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو دینی تعلیم کی جگہوں کو جہالت کی یونیورسٹی کہا جا رہا ہو تک موت کے بعد جو احادیث کے بارے میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور مسلمان اس پر تالی بھی دے اس کو اپنے ایمان کی غیر بنانی اس کا ایمان باقی رہے گا ہی نہیں رہے گا یہ خطرے کی بات اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں کو ہمیں موت تک باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی تمام جہایت کی باتوں سے اللہ ہمیں معقول فرمائے اللہ ہم سب کو دین کی عظمت اور رسول کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے